استغفار کے واقعات ایک خاتون نے اپنا واقعہ لکھا ہے وہ تیس سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی اور ساتھ پانچ بچے نہ رہنے کی معقول جگہ اور نہ کھانے پینے کا کوئی مستقل انتظام پانچ بچے اور اکیلی بیوہ عورت غم اور پریشانی کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے اضطراب اور قلق کہ انہی ایام میں انہوں نے ریڈیو پر یہ حدیث شریف سنی من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم من فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقه من حیث لا يحتسب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو استغفار کو لازم پکڑے یعنی ہمیشہ کثرت سے کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر پریشانی سے نجات اور ہر مصیبت سے خلاصی عطا فرماتے ہیں اور اسے بے گمان رزق دیتے ہیں وہ ایمان والی بندی تھی کہنے لگی بس سارے مسئلے کا حل ہو گئے اس نے خود بھی اور اپنے بڑے بچوں کو صبح و شام استغفار پر لگا دیا رات دن استغفار ہزاروں بار استغفار ابھی چھ ماہ گزرے تھے کہ کسی جدی پشتی جائیداد کے کاغذات مل گئے دیکھتے ہی دیکھتے اپنا ذاتی گھر مل گیا سات لاکھوں کروڑوں روپے اور ہر آسودگی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنے والے بہت محبوب ہیں وہ انہیں کسی دوسرے کا محتاج نہیں فرماتا اس اللہ تعالیٰ کی بندی نے شکر کیا اور استغفار کو جاری رکھا اور بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم اور حفظ میں لگا دیا چند سال پہلے ایک بزرگ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا وہ سخت شرائط والے ولی تھے بعض اللہ والے بہت نرم ہوتے ہیں اور بعض کچھ سخت دونوں طرح کے بزرگوں سے مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں جن چیزوں کو شفا فرمایا گیا ہے ان میں شہد بھی ہے اور حجامہ بھی دونوں میں اللہ تعالی نے شفا رکھی ہے بس اسی طرح اللہ تعالیٰ کے مقبول اولیاء ہوتے ہیں کوئی شہد یعنی نرمی سے علاج کرتا ہے اور کوئی حجامہ یعنی سختی سے وہ بزرگ سخت تھے اکثر بیت کے لیے آنے والوں سے بیت منظور نہیں فرماتے تھے اور اگر کسی پر نرمی کرتے تو فرماتے تین دن روزے رکھو اور ان تین دنوں میں سوا لاکھ بار استغفار پورا کرو سبحان اللہ استغفار کی کثرت کے عجیب ثمرات ظاہر ہوتے ہیں کسی کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے تو کسی کو کوئی اور فوری نعمت ملتی ہے قاضی ابو علی الحسن التنوخی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب الفرج بعد شدہ یعنی سخت حالات کے بعد کشیدگی اور راحت یہ مختصر مگر مفید بہت مفید اور مؤثر کتاب ہے اس میں وہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ مجھے دشمنوں نے قید کر لیا اور ان کا ارادہ مجھے قتل کرنے کا تھا میں نے قید کے نیام میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بہت بہت کثرت سے پڑھی اس دعا میں توحید بھی ہے تسبیح بھی ہے اور استغفار بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فرمایا کہ صرف نو دن کے مسلسل ورد کی برکت سے مجھے ایسی سخت قید سے خلاصی مل گئی ایک عرب نوجوان نے اپنا واقعہ لکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی ہے کہ میں جو کچھ لکھ رہا ہوں وہ سچ ہے میں غریب اور پریشان حال شخص تھا کوڑی کوڑی کا محتاج کسی طرح سعودیہ گیا کہ کچھ کما سکوں مگر وہاں گرفتار ہو گیا مجھے معلوم تھا کہ سعودیہ میں گرفتار ہونے والا اگرچہ بے گناہ ہو تب بھی اسے چھوٹتے چھوٹتے سال دو سال لگ ہی جاتے ہیں میں نے استغفار کا معمول اپنایا رات دن استغفار روزانہ ہزاروں بار استغفار تب صرف چوراسی دن میں ب... تب صرف چوراسی دن بعد میں چھوٹ گیا اور اگلے دن کسی نے مجھے ساٹھ ہزار ریال ہدیہ کر دیے اور پھر حالات مستقل بہتری کی طرف بڑھتے گئے یہ بالکل سچے واقعات ہیں اور یہ اس سمندر کے چند قطرے ہیں جو استغفار میں پوشیدہ ہے